تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں اسمانوہے کا رب اور زمے کا رب اور سارے جہاں کا رب